عام لوگوں کو کیا پتا یہ قرآن ہے کیا اور غلاف پہ بند کر کے چوم کے اوپر رکھنے والوں پتا ہے رب سورہ فاتحہ میں کیا کہتا ہے سورہ بقرہ میں کیا کہتا ہے اس طرح سے قرآن کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن ہے کیا تو کون حفاظت کے لیے جان دے گا کون حفاظت کے لیے جوانیوں کو بڑھاپے میں بدلے گا کون راتوں کو جاگے گا کون اس قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے کوشش کرے گا کون اس کے شان نزول کو ڈھونڈے گا کون ان کے ناسخ منسوخ میں خوض کرے گا کون اس کی عبارتوں کو دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے سنائے گا مسلمانوں تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ نبی کیا کیا فرما کے چلے گئے بخاری میں کیا ہے مسلم میں کیا ہے ترمیزی میں کیا ہے ابن ماجہ میں کیا ہے معلوم نہیں آج کے مسلمان کی کیسی زندگی ہے نہ حلال کا پتہ ہے نہ حرام کا پتہ ہے عطا اللہ کے گانے لگے ہو سارے میں سارے جھوم جھوم کے سنتے ہیں نہیں دیکھتے کہ اس وقت آسمان سے کیسا عذاب نازل ہو رہا ہوتا ہے اور قرآن کی محفلیں سونی چھوڑ دی جاتی ہے چاروں طرف داتو کے بیچ میں یہ چند محافظ بیٹھے ہیں جن کے پاس قرآن کا علم ہے جن کے پاس سنت کا علم ہے ان پر نوکریوں کے دروازے بند کر دیے گئے انہوں نے نوکریوں کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا ہے اپنے سروں پہ بوجھ لاد لاد کے جوان ہوئے جوانیوں میں راتوں کو جاگ جاگ کے اپنی جوانیوں کو بڑھا کر دیا رب کے قرآن کا ایک حرف ضائع نہیں ہونے دیا ایک الف ضائع نہیں ہونے دی ایک مد ضائع ہونے دی آج چند لوگوں نے کھڑے ہو کے قرآن کے غلط نسخے چھاپ دیے ہمارے ایک عالم ربانی نے کھڑے ہو کے چیلنج کر دیا اور قرآن کے الفاظ کو ٹھیک ٹھیک کر دیا یہ راتوں کے جاگنے والے لوگ تھے راتوں کو ناچنے والے لوگ نہیں تھے یہ قرآن کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے مسلمانوں اگر تم نے ان علماء کی قدر نہ کی ان علماء کی حفاظت نہ کی ان علماء کے گرد اپنا گھیرا مضبوط نہ کیا ان علماء کے ساتھ اپنے بازو نہ ملائے تم بھی برباد ہو جاؤ گے اور اس علم کے محافظوں پر بھی دشمنوں کو ہاتھ اٹھانے کا موقع ملے گا آج چاروں طرف سے ڈاکوؤں کے درمیان میں یہ چند محافظ کھڑے ہو کر ایک ہی اعلان کر رہے ہیں اسلام کا نظام زندہ ہے اسلام کا قرآن زندہ ہے کتاب و سنت زندہ ہے ہے فقہ و حدیث زندہ ہے یہاں تک کہ علوم نبوت سارے کے سارے زندہ ہے ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں ہماری جوانیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن نبی کے علوم میں کسی طرح کی کمی نہیں آنے دی جائے گی